حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت سے لیان کیا اور اس کے بیٹے کو اپنا ماننے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور بچے کو عورت کے ساتھ کر دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار